فضل بن موسا نے خبر دی انہیں جعید بن عبد الرحمن نے کہ میں نے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کو چورانوے سال کی عمر میں دیکھا کہ خاصے قوی و توانا تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے کانوں اور آنکھوں سے جو میں نفع حاصل کر رہا ہوں وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے میری خالہ مجھے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا بیمار ہے آپ اس کے لیے دعا فرما دیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نے میرے لیے دعا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چالیس